چاہج میں تیاری کا موقع نہیں بالکل موقع نہیں اور بے و سامان لا کے کھڑا کر دیا میں اور وہ لوگ سارے تیاری کے ساتھ آئے اور پھر اللہ کی مدد آئی اللہ کی مدد آنے کے اندر چند باتیں قیامت تک اگر چند باتیں ہوں گی تو قیامت تک اللہ کی مدد آتی ہے ایک ایک تقوا قدر ایک لگتا یہ تین باتیں جب بھی ہوں گی تو قیامت تک کمباری بدل برابر آتی رہے آپ ملا کسا تھوڑی ہندو تم ہمارا تم تم بھی رکھا میل خبر کے کیا مانا اللہ کے حکم کو مان کر پھر کھیلنا تقوی کے کیا مانا اللہ سے ڈرنا ایسا کرنا ایسا کرنا اللہ سے جو کوئی غلط کام ہونے لگتا اور کسی چیز کیا تھی بدر میں اس نہ طرح رو بس بشٹاچار پکوں کو تھی مرکی تھی یاد کرو بدر کے دن کو جب تم گڑ گڑا رہے تھے اور رو رو کر مانگ رہے تھے اور یہ گڑ گرانا پوری انسانیت کے غم پر تھا عالم پورے عالم کے انسانوں کے غم پر تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کے غم پر تھا صرف تین سو تیرہ کا کام نہیں تھا صرف پاک کر سکتے اللہ ہوں میں ان کو ہنی تاجر تو نم اللہ اگر یہ مجمع ہلاک ہو گیا تو پھر تیری عبادت ہر چیز نہیں ہوگی اور جب عبادت نہیں ہوگی تو سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کی اس پر حضرت محمد سرفرت گرگڑا ہے اگر یار نے اگیا جہاں سے میں کر ڈالا اگر اگیار کو جہاں سے میں کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی تیرا ایک طرف خبر تھا ایک طرف ایٹ اے ٹائم پل جو تھے وہ ہٹا دیے تاکہ یہ آئے اور یہاں پر اطراف تین وقت اور یہ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے سوچا ہے ہمیں تو کام کرتا ہے رہا تجلا تو تجلا کیا کرے گا تجلا کو انہوں نے تجلا نہیں کہا تجلا کو انہوں نے نسخہ کہا نسخہ یعنی کچرا کیوں کہا کہ یہ کچرا ارے یہ کترا ہمیں روکے خطرہ کترا بات تھی گجلا اور کترا ان کی نگاہ میں برابر تھا اگر اللہ مار بھی بنا جائے تو خطرے سے مار سکتے ہیں اور اللہ بچہ بھی بنائے تو دجلا کے اندر بھی بچا سکتے ہیں اگر ماردل بنا جائے تو پترے سے بھی مار سکتے ہیں اور اگر بچا نہیں پڑھائے تو کچرا کے اندر بھی بچا سکتے ہیں ان کے نزدیک کچرا اور تجلا یہ دونوں برابر سے خدا بھی قدرت کے مقابلے کوئی فرق نہیں تھا جب انہوں نے دیکھا رونی عیسائیوں نے تو بھائی یہ اربوں کے اوپر کو نہیں آ رہا ہمارے ایمان کی کمزوری کی بنا پر کچرا اور تجلا میں فرق ہے ہمارے ایمان کمزور ہے دعوت کے کام کو کامیاب کا بنانے کے بنا پر آج ہماری ایمان اتنے کمزور پڑ گئے کہ ہماری نظروں میں کچرا اور جزیرہ برابر ہے اگر کچرا کسی کے کے پر گر جائے پانی کا تو آپ نے کبھی شور مجھ کا زندگی دیکھا ہوگا ارے بچہ ارے میں تو ڈوب گیا اے تو مر گیا مر گیا دیکھو کچرا میرے اوپر گیا کم نہیں کرے گا کہیں گے تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ججلہ اور کچرا میں فرق ہے ہماری نیچے لیکن ان لوگوں کی ایمان میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں تجلا اور قطرہ دونوں کے دونوں برابر ہیں تجلا اگر قطرے سے اندر مارنے پڑا ہے تو قطرے سے مار سکتے ہیں اور اگر دجنا میں بچانے پڑا ہے تو ججلہ سے بچا سکتے ہیں کیا یہ سارا مجمع اندر کودا ہے زمین کودا ہے اور کود کر اہم تک پہنچ گیا اور وہ سارے حیران ہیں اور پہنچ گئے وہاں پر اور مقصود ان کا لوگوں نے بیڑے گرد کرنا نہیں تھا بلکہ مقصود ان کا لوگوں کے سامنے پاک زندگی کا لانا تھا اس پاک زندگی کو لے کر وہ اپنے مجموع کو لے کر نکلتے تھے جتنے لشکر نکلتے تھے ان کے وہ اپنے مجموع کو لے کر نکلتے تھے اور مجموع کو لے کر نکلنے میں پانچ مرتبہ زیادہ سے زیادہ دنوں تک بھی اگر انہیں گھیرنا پڑا تو انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی ملک عراق کا اعتراف ہے قصور اپنے قصوروں کا اعتراف کریں جتنا ہوا اس پر شکر کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں اور اپنی کمیوں کو دیکھتے چلے جائیں میرے محترم دوستوں اللہ پاک نے انہیں وہاں پر پہنچا دیا اچھا اب خبر آئی کہ ان اربوں کے اوپر مسلمان اربوں پر عیسائی اربوں کا حملہ ہونے والا ہے اور وہ سات ہزار کا مجموعہ ہے اب مشورہ ہوا مشورہ ہوا مشورے کے اندر یہ بات آئی تو بھائی کیا کرنا کیونکہ وہاں پر مشورے آدمی پیمانے پر ہوتے تھے مشورہ تو آدمی پیمانے پر ہوتا لیکن قدم جو اٹھے گا وہ تو کسی ایک جگہ پر ہی تو اٹھے گا میرے محترم دوست پورے آدم کا بھی فکر اللہ پاک نے جو قرآن میں ہم لوگوں کو بتایا کیا بتایا وہ مار کرنا کا دھیر تو ماں اور کرنا کا تنہا کلیا جو ہنناس اینی رسول لاہی بے کن جمیا رسول ترین کن اللہ خلم کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا صرف مسلمانوں کے لیے صرف تو بھیجا تو آپ کے پاس پوری فرمائی لیکن آپ کو جو بھیجا ہے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے اور اس بنا پر فکر پوری انسانیت کا ہوگا ہمیں جو فکر کرنا ہے کیونکہ ہم کو اللہ کی اللہ پاک نے ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا ماننا یہ بتایا ہے آپ کی سنتوں پر چلنا یہ بتایا ہے آپ کا اتباع اطاعت کرنا یہ بتایا ہے یہ نہیں آگے چار مہینے تک آپ کا اتباع کرو باقی پورے سال چھٹی کلے تک اطاعت کرو باقی پورے سال چھٹی کھانے پینے کی سنتیں اور سونے کی سنتیں کئی مہینے میں تین دن ادا کرنا اور باقی ستائیس دن تمہاری چھٹی یہ نہیں چار مہینہ چلتا تین دن یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے اور عادت پڑ گئی تو پھر پوری زندگی تک یہ سنگوں میں چلنا ہے میرے محترم دوستوں دعوت والا یہ طریقہ دعوت والی یہ سنت اس کے ذریعے فرائض زندہ ہوں گے واجبات زندہ ہوں گے سنتیں زندہ ہوں گی پورے عالم کے اندر زندہ ہونے کی امید صدیوں تک زندہ ہونے کی امید تو کیا اس دعوت والے کام ہم یہ سمجھے کہ چار مہینہ دے دیا تو نمٹ گئے یا سال ڈیڑھ سال ہم نے دے دیا تو نمٹ گئے نمٹ یہ زندگی بھر کرنے کی چیز ہے زندگی بھر کرنے کا یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم تم تم تو تم اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو رسول کریم سرسم کا جو اتباع ہے وہ کھانے پینے کی سنتوں میں ہوگا پینے کی سنتوں میں ہوگا تو دعوت والی لائن کے اندر آپ کا اتباع نہیں ہوگا وہ صرف چار مہینے ہوگا میرے محترم دوستوں پوری زندگی ہمیں اس کے اندر لگانی ہے سرو مرک بنگ پیٹ اللہ کے راستے میں نکل جائے یا جو اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے یا ہماری خبریں جو کسی ملک جائے ملک خدا تنگ نے پائے لنگ نے اللہ کا ملک تنگ نہیں ہے اور ہمارے پیر لنگڑے نہیں ہے ارے لنگڑے پر کی حالت کے اندر بھی صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نکلے ہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ تم تو لنگڑے ہو تمہارے بچے چندر سے وہ جائیں گے وہ جب میں اپنے لگڑا تھے پیر سے جنت سے متوجہ یہ ان لوگوں کے جذبات تھے ہمارے اندر کے جذبات بدل جائیں ہمارے اندر کی ہمارے اندر کی فکریں بدل جائیں ہمارے اندر کا غم بدل جائے آج اگر کسی کی بیوی کو انتری کے اندر کینسر کی بیماری ہو جائے جب کس قدر خم ہوتا ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ جی، جی نہیں سکے سڑپ رہی ہے چار پائے پر کسی کی بیوی اندر میں کینسر کی بیماری ہو گئی دو جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں دو جوان بیٹے رو رہے شادیاں ان کی ہوئی نہیں دو تین چھوٹے چھوٹے بچے امبا سے دودھ مانگ رہے ہیں اور ماں کینسر کی بیماری کی بنا پر چار پائی کے اوپر چڑک رہی ہے ایسے موقع پر اس عورت کے شوہر پر کتنا ہم ہوگا اور کتنا درد ہوگا کہ اللہ میری ان دو بیٹیوں کا کیا ہوگا میرے ان دو بیٹوں کا کیا ہوگا اگر یہ مر گئی تو چھوٹے چھوٹے بچے سے دودھ پہنگی گیٹ میں اللہ مجھے یاد آئے گی میں یوں کہتا ہوں کہ بیوی کی انتری کے برابر بھی آج رسول کریم صلی اللہ علیہ میں کا لائم اور فکر اور جلد جو بنا پر کروڑ ہزار کروڑ کی گرفتار انسانوں کی جنرل مر مڑ کے جا رہی ہے اور ہمارے دنوں میں ٹی کی اتری کے برابر بھی اس کا کام نہیں اس جم پر ہم بچہ کے سامنے روئے اور معافی مانگے کے اندر ہم گزرے اب تک کہ ہماری جرم ہم اعتراف کرتے اسے بات کر دیں اور آئندہ کے لیے ادا بچے قدموں کو آگے بڑھائیں گے یہ انسانیت ہم دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے انسانیت درد دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے ہمیں بتوائیں نہیں کر دوں امبیائی کرام سلام نے تو آخری وقت میں جب دیکھا تو اس وقت میں شہری نے کون کا آپریشن کرایا اور یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں رحمت اللہ ہونے کی بنا پر خود صحابہ سے آپریشن کرایا تو باقیوں کو ہدایت ملنی شروع ہو گئی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس میں بھی جو زلزلے آ رہے سیلاب آ رہے طوفان آ رہے یہ اللہ کی طرف سے تنبیہات ہو رہی ہے پوری دنیا کے انسانوں کو تنبیہات ہو رہی ہے ایک دم سے پورے عالم پر کوئی حادثہ نہیں آ رہا اللہ پاک نے بچا رکھا ہے سوائے لڑائی جگہوں کے اور کوئی دوسرے ہاتھ سے عالمی پیمانے پر زلزلہ نہیں آ رہا زلزلے پہلے بھی آئے شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ کرے اسی طرح تیس فرشتوں کی کے لیے آئی سارے السلام کی پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آگے آئی قوم ہاتھ کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے اس وقت میں بھی ہوا آتی ہے سیلاب آتے ہیں لیکن عالمی پیمانے پر جاتے عالمی پیمانے پر اس وقت آئے گا کہ جب پورے عالم پر عالمی نبی کے بعد کا ماننے والا ایک آدمی بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جو اللہ اللہ کرے ایک آدمی بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جو اللہ اللہ کہے اگر پورے عالم کے اندر سارے مشرق اور کفار بن جائیں صرف ایک باقی رہ جائے جو اللہ اللہ کہتا ہے تو زمین آسمان کے نظام برابر اللہ چلاتے رہیں گے اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ زمین آسمان تھما ہوا ہے تو اللہ کے کام میں کتنی برکت ہے جب اللہ کے اسلام میں اللہ اس کے اندر اتنی برکت اتنی طاقت ہے اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ زمین آسمان تھما ہوا ہے تو اللہ کے کام کے اندر کتنی طاقت ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے جب ایک آدمی سماپتی نہیں رہے گا اس دن جو سیلاب آئے گا اس دن جو سلسلہ آئے گا وہ عالمی پیمانے پر آئے گا تل ہرپوانا اور اس دن جو سیلاب آئے گا وہ عالمی پیمانے پر آئے گا جو عالمی ندی کی بات کا ماننے والا ایک بھی نہیں رہا وہی دن بہار و خودکرت اور اس دن جو آگ لگے گی وہ عالمی پیمانے پر لگے گی بڑی دل بہار اور اس دن آسمانوں پر بھی حادثہ آئے گا پہلے ندیوں کی بات کے نہ ماننے پر آسمان چاند سورج یہ سب اپنی جگہ پر رہے لیکن عالمی بات کا ماننے والا پورے عالم میں ایک رہا کرو وہ صحیح تو سامان ٹھیک ہے اور آسمان جو ہے وہ بڑھ جائے اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اچھی طرح سے آپ کو ذہن میں بٹھا دو کیا اور صدیوں تک کا فکر کرنا ہے کرنے والی ذات صرف اللہ کی لیکن ایک بات ہے عالم کے فکر میں کہیں اپنے کو نہ بھولنا کہیں گھر والوں کو بھی دینداری بنانے میں نہ بھولنا کہیں قوم کو نہ بھولنا اس لیے کہ اللہ پاک نے پرانے پاک نے سارے مسلمانوں کو خطاب کیا ایک ایک سے اگر وہ خطاب حضور اکرم سرسم کو بھی ہے تو وہ خطاب پوری امت کو ہے کیوں کہ اتباع اور اٹاج کا حکم اللہ نے دیا ہے رسول پاک سرسرم کا ابتدا کے معنی پیچھے پیچھے چلنا اور احتیاط کے معنی پاک مانا پاس اللہ کا انہیں رسول نبی کی بات کا ماننا اور اتنا تو بدتبے ہوتا کم سگن و خطاب ہوگا تو وہاں پر پوری امت مت حساب ہوگا سوائے چند جگہوں کے جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہو جیسے ویسے چار شادیوں سے زیادہ اس میں اللہ نے صاف کہہ دیا خالی اللہ کا بندو نرمو میں یہ صرف آپ کے لیے ہے سارے مسلمانوں کے لیے نہیں تو وہاں تو خصوصیت ہوگی اور جہاں ایسا پری نہ ہو تو پوری امت کو حساب ہے تو جہاں ہمارے پر پورے عالم کا فکر ڈالا اس عالم کے فکر کے ساتھ ہمیں اپنی ذات کا بھی فکر کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کا بھی فکر کرنا چاہیے کیا فرمایا آمنی انفسکم نارا اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچو تو گھر والوں کا ذہن بھی بنانا اور اپنا ذہن بھی بنانا اسی طرح بابر احل کا بھی دیوستہ دور کا اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور خود بھی نماز کے اوپر چلے رہو کیونکہ کلمے کے بعد پھر نماز کا حکم ہے نماز اور کلمے کا مقابلہ پوری دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی ہر نبی نے کلمے اور نماز کی دعوت دی یا قوم بد اللہ عالم اللہ یا قوم بد اللہ یہ تو نماز آ گئی آج ملا لڑ کلمہ آ گیا جب طاقت پر کلمہ اور طاقت پر نماز بنی تو نافرمان فرمان قوم مقابلہ کلمے اور نماز کا نہیں کر سکتی نماز کے اندر جو طاقت پیدا ہوگی جب کوئی نماز حضور اکرم سوتن کے طریقے پر اور جبکہ نماز کے اندر خوشی اور خوشو اللہ کا دھیان حضور اکرم سوتن کے طریقے پر نماز آ نہیں سکتی جب تک کہ اسے سیکھا نہ جائے علم کا نمبر آئے اور اللہ کا دھیان جمانے کے لیے فکر کا نمبر آئے کلمہ نماز علم اور ذکر اس کے ذریعے تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے گا لیکن ایک دوسرا کام بھی ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ مخلوقات کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے صحیح ہوں اس لیے کہ رسول کریم سے ہم فرماتے ہیں ارحل اللہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ قبیلہ ہے جو اس مخلوق کو زیادہ نفع دینے والا ہوگا وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہوگا اس بنا پر انسانوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات صحیح ہوں انسانوں کے ساتھ تعلقات صحیح کرنے کے لیے عام انسانوں کے ساتھ جو ہمارا میل جول ہوگا وہ ہماری معاشرت اور ہمارے معاملات پہ ہوگا اس لیے کہ ہماری ایمانیات جو ہوتی ہے وہ تو اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے طاقتور ہے کہ کم طاقت ہے وہ اندر چھپا ہوا ہے بعد میں اپنا پاس ظاہر کر دیں جیسے بدر میں ظاہر کیا اور جیسے حضرت خالی دن میں مریض کا جو میں قصہ سنا رہا ہوں اس کے اندر اللہ نے ظاہر کیا مشورہ ہوا تو کیا کرنا اب نی عرب مسلمان عربوں پر حملہ کرنے والے تو کیا کرنا اللہ کے رحمت کرما حضرت خالد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کہا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ یوں کہا کہ حضرت بے روکے بھی حضرت خالد نے کہا کہ حضرت میرے وکیلوں کو بھیج دو کیونکہ حضرت خالد کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہوئی تو ساٹھ ہزار کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ کی پکڑ اگر ساٹھ ہزار کے ساتھ ہوئی تو پھر وہ ساٹھ ہزار دے کر ایک کا کچھ نہیں سکتا کرنے والا اللہ ہے یہ ایمان کی طاقت تھی حضرت خالد تھی حضرت پیر وکیلوں کو بھیجتے سات ہزار کا میری حضرت عمر اللہ ہوتا نہ ہو بہت فہرم تھے بڑے معاملہ شناخت تھے نے ہمیں نہیں اکیلے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ انسٹھ اور دے دو یعنی نے حد ہو ہوگی نا یعنی ایک ایک ہزار کے مقابلے میں ایک انہوں نے بھی جو سخاوت کی حضرت عمر دے دی تو کتنی یعنی انسٹھ ساٹھ جاؤ اور یہ بھی کیوں کیوں اس لیے کی کہ خالد اگر اکیلے گئے اور جیت گئے تو خدا نہ خاصتا دل کے اندر کوئی بات نہ آ جائے اندر کی روحانیت پہ کوئی بات نہ آ جائے تو ان سب ساتھ کر دیں اس کے بعد اگر جیتیں گے پہلے کا ذہن یہ ہوگا کہ میرے ساتھ بڑے لوگ ہیں اللہ کی مدد ہوگی دوسروں کی طرف بدائی کی طرف بھی نکال جائے اسی بنا پر حضرت خالد نے مجید کو جو معذور کیا تھا حضرت عمر نے حضرت عمر کا عام طور سے ذہن جو تھا وہ اکثر و بیشتر جو ہوگا سب بڑا تو میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت خالد کو لشکر ہماری ہوتی حضرت ابو ہو اکبر کے ذہن میں حضرت خالد تھے انہیں کو امیر بنا بنا کے بھیجا کرتے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ ہوتا اور سارے صحابہ کا مزاج تھا کہ اپنی رائے کے دل مقابل اگر امیر وقت کا فیصلہ ہو جائے تو مان لینے میں ہے جو امیر وقت تھے اس وقت کے امیر معامل حضرت رام اگر صدیق تھے رائے پوری رکھتی کیا وہ جو حضرت ابو بکر کہا کنان جو حضرت خالی کے لیے بنی تعالیٰ ہو ارے مجموعہ لکڑی پر مارکیٹ اور یہاں حضرت کے ربی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے حضرت صدیق کے انتقال کے موقع پر حضرت صدیق نے جو وسیعت حضرت عمر کو کی ہے ان میں ایک تصویر یہ تھی میں عمر تھکا دینے والی ذمہ داری میں تمہیں دے رہا ہوں یہ کام تھکا دینے والا اور جب تم ذمہ داری دو گے تو بہت سے لوگ تو وہ ہوں گے جو تم سے محبت کریں گے اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو تم اچھے نہیں معلوم ہوگے تم اچھے نہیں معلوم ہوتا ہے ہاں، ہمارے خیال کا نہیں آیا دوسرے خیال کا آ گیا یہ ہوگا آپ کا محفوظ آپ کا میری بادشاہ ہم سب کریں گے اور بعضوں کو تمہارا آنا اچھا نہیں معلوم حضرت عمر نے کہا کہ ہم سب سے مدد کون چاہیے سیاپتی ضرورت سے تو اللہ ٹائم پر سب سفافتی سی جی کی ضرورت تھی لیکن خلافت کو تمہاری ضرورت جب بھی بھائی ذمہ داری سے کام کرنے والا کرے گا تو ان لوگ کو دونوں قسم کے ہوں گے بازے پسند کریں گے بازے ناپسند پسند کریں گے کرنے والے بعض مرتبہ اخلاق کے ساتھ ناپسند پسند کریں گے اور بعض مرتبہ حسد کے ساتھ ناپسند پسند کریں گے اب اخلاق کے ساتھ ناپسند پسند کر رہے ہیں یا حسد کے ساتھ ناپسند پسند کر رہے ہیں یہ اندر کی چیز پر لوگ لیکن ماں پسند کرنے والا اگر کسی ذمہ دار سے کوئی بات کہے تو ذرا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ واقعی اگر میرے اندر کمزوری ہے اور یہ کہہ رہا ہے تو مجھے اپنی کمزوری کو دور کرنا چاہیے اس خراب کو دور کرنا چاہیے اور اس کا دل میں احسان ماننا چاہیے کہ اس سے میرے کو یہ بات بتا اگر بھائی وہ نہیں ہے اور خام خام وہ کہہ رہا ہے تو پھر صبر کرنا چاہیے اس سے اس کی محنت گی اور محبت کرنے والا اگر کوئی رائے گا تو ذرا اس کے ہم پر بہت غور کرنا چاہیے جس سے کہ بعد مرتبہ محبت کی وجہ سے وہ ایسی بات کہتا ہے کہ جس سے آپ خوش ہو جائے بعض مرتبہ آپ کو خوش کرنے کے لیے بھی کہتا ہے ذرا سوچنا پڑے گا کہ محبت کرنے والے جو رائے دے رہا ہے ذرا اس کی کام بھی کرے گا واپس لے رہا ہے مناسب ہے یا کسی میں مناسب ہے بعض مرتبہ محبت کرنے والا محبت سے آ کر خوش کرنے کے لیے بھی کہتا ہے اور بعض مرتبہ آپ کے اندر اس کے دل میں ہے تو آپ آپ اچھی مالی بولنے وہ رائے دیتا ہے اور بعد پر کل بننے کی وجہ سے کوئی رائے دیتا ہے تاکہ آپ کے رہے نہ معلوم اس کے دل میں کیا ہے لیکن محبت کرنے والا اگر کوئی رائے دے تو ذرا غور کر لیتے ہیں اور اگر اسے نفرت ہے وہ اگر کوئی رائے دے اور کوئی بات کہے تو اس کو اپنے سیکھنا صحیح ہے میرے اندر ہے اگر ہے تو ٹھیک کرو نہیں ہے بھی صدر کرے ہمارے حضرت جدہ میں سرکار دونوں ہمارے پرانوں کے مسئلے میں اجتماعیت کے کچھ اصول بتائے کہ دین کے کام کرنے والوں میں اجتماعیت کیسے آئے دوسرے کا جو میرے پر حق ہے وہ تو ادا کرے میرا جو دوسرے پر حق ہے اس سے آنکھیں بند کر اجتماعیت ہو جائے دوسرے حق میں ادا کروں یہ تو اصل انصاف سے آئے گا میرا حق ایک پر ہے جو میں چھوڑ دوں یہ ایسا میں آئے گا استعمال ہے اس پر حدیث بھی پڑی تھی من پتا تھا باپ امن من آمد کلام جو اس سے توڑے تو اس سے جوڑ پھر من پتا جو اس سے توڑے تو اس سے جوڑ اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو تو اس کے بعد کر اور جو تیرے ساتھ نہ کرے تو تو اس کے ساتھ اچھا کر آسم میں اچھا ہے وہ تو کر رہا فور تو کر جو وہ کر رہا ظلم تو کر بات اور وہ تیرے ساتھ کر رہا برائی تو سو اس کے ساتھ کر بلائی اس سے ان شاء اللہ جوڑ بھائی ذرا ایک بات اور یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اتنا زیادہ نرم بننا کہ نرم بننے کے اندر جو آدمی جو چاہے اسے کروا دے تو اس سے دین کو نقصان ہوگا کام کرنے والوں کے اندر چند باتیں ہونی چاہیے دن کے کوئی بھی کام کرنے والے چند باتیں ایک بات تو ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ کبھی جن غیر و شدید کام کرنے والے ڈبل ہونے چاہیے ملے ڈھول بجانے والے لوگ دبائے جو صاف چوبن المومن سبھی خیر المومن صحیح قوت والا مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا ہے کمزوری میں برا کی ہو کمزوری بیماری کی ہو مستقبل یا اور کئی بہت کمزوری کی ہوتی ہے مستقبل لیکن جان کر کے بالکل سیلے بننا اور گردن کر دینا جیسے کیا ہو گیا میرے کو تبدیل ہو گئی جیسے بخار ہو گیا دبنگ دبنگ ہو کر کام کرو کشتوں کے اندر بھی تعلیموں کے اندر بھی جماعتوں وجانی میں بھی پیدل خبر کے اندر بھی ابھی ہو قوت پیدا ہو لیکن غیر و شدید سختی نہ کرے سختی نہ کریں غیر و شدید نرمی کہ نرمی جو ہے نا کمزوری کی بنا پر نرمی نہ کرے بلکہ ضرورت کی بنا پر ترقی کرے مل گئے کمزوری کی بنا پر اگر تم نے نرمی کی بھی جو چاہے تجھے کہیں پر موڑ دے ایسا آدمی کہ ہمارے یہاں چیز ہے جس کو جیسا کچے کال والا جس نے جو دی وہ سنی ساتھی بھی ٹھیک نہیں بیٹھتی اور نرمی بہت زیادہ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں بیٹھتی ہر چیز اپنی جگہ پر حضرت عمر کے مزاج کے اندر بات ہی حضرت حضرت کے مزاج سے بات ہی لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو نبھاتے جب حضرت صدیق اکبر نے عربی مرتب قبیلوں کے اندر بھیجنا طے کیا سارے مجبے کا خود بھی جانا طے کیا تو حضرت عمر نے کہا مدینی کے عورتوں کا کیا ہوگا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے سینے سے میں نے پوچھا مارا حضرت اگر کارو کے اور یوں کاج جب کارن بھی چاہیے کہ وہاں کارن کے بچہ ابھی کا شکیل ہوا نہ ہے جن میں نقصان ہے میں زندہ ہوں ایسی باتیں نہیں کرے آپ نیچے حضرت عمر سخت مزاج لیکن گھوسا کھا کر نرم پڑ گئے بات مان جوڑ جم گئے یہ ایک دوسرے کا نبھا دوسرے موقع پر حضرت کا پرت ملا ہوتا انہوں نے ایک زمین دو آدمیوں کے نام دیے حضرت عمر کے بعد دستخط کر کے بھیجا وہ دو آدمی حضرت عمر نے دیکھ کر اس تھوکا اور تھوک کر وہ بچے کو یوں ملا دیا اور پھینک دیا اور یوں کہا کہ آپ بکر کی زمین ہے جو اس طریقے سے دے رہے بغیر مشورے کے وہ دونوں حضرت صدیق کے پاس آئے حضرت عمر بھی ہفتے کے اندر آئے اور یوں کہا کہ آپ کی زمین ہے سب سے بولوں تو پھر آپ نے مشورے کے باہر کیوں دے دی بولتا جس نے میرے پاس سے میں نے مشورہ کیا دو چیز کے ساتھ حضرت عمر بول رہے ان دونوں نے حضرت سیدھی کا اکثر جنڈا ہوتا گانے سے یہ اور کیا کہ معلوم نہیں امیر آپ ہیں یا عمر امیر آپ ہیں یا عمر اب کے لیے نبھانے والی بات نبھانے والی بات یوں فرمایا حضرت امیر بننے کے قابل تو عمر تھے لیکن یہ بوجھ انہوں نے میرے اوپر ڈال دیا میں نہیں کہا ارے میں ابھی ہوں مانتا ہی نہیں امیر بلے قابل تو وہ تھے لیکن بوجھ میرے اوپر ڈال دیا دیکھو کیسا نبھایا تو بھائی جس کے مزاج میں سختی ہے وہ تو نرم ہونے کا نہیں جس کے مزاج میں نرمی ہے وہ سخت ہونے کا نہیں ایک دوسرے کو دفاع کرتے ہیں دانت سخت ہے زبان نرم ہے دانت اگر نرم ہو گئے تو ٹھیک نہیں کھانا کیسے کھائے گا آدمی زبان اگر سخت ہو گئی تو بھی ٹھیک نہیں آدمی بات کیسے کرے گا دانت سخت رہے زبان نرم رہے لیکن یہ نرم زبان کی میں بتیس دانتوں کے بیچ میں نہیں آتی اور دانت باوجود سخت ہونے کے زبان کو نہیں نوچتے دانت زبان کی رعایت کرتے ہیں زبان خود اپنی حفاظت کرتے ہیں تو اس بنا پر میرے محترم دوستو من جانی جلد جس کے اندر جو صفت اللہ نے رکھی ہے وہ تو ہے اس کے اندر اس کو نبھا کر چل نانوا بن تو چٹ کر جائیں بھوکے نہ کڑوا بن تو جو چکے تو بھر کبھی اب چل رہا تھا حضرت خالد کے لیے مریض اللہ ہوتا نان ہو مار کے ریڈی طرح پر رجمندہ ہوتا ہو گیا انتقال اب حضرت عمر کا وقت آیا خط لکھا تو بس ایک تو حضرت کے انتقال کی خبر اور دوسرے حضرت عمر رضی تعالیٰ ہوتا نان دوسری بات جو لکھی حضرت خالد کی موجودگی خالد تو موجود ان کی جگہ ابو عبیدہ کا علی کھٹ گیا خزر خالد کے صدیق اکبر کی انتقال کی خبر تو پیرو مجھے میں دے لیکن اپنے معصول ہونے کی بات کو نبھا کر کہا کیونکہ کبھی نے بڑی بکتی کی ناک کے بعد سے حضرت خالد بڑا اونچا ان کا معیار تھا بڑا بھاری مجمع ان سے جڑا ہوا تھا ایک دم سے اگر اس کی اطلاع کر دیتے دو پارٹیاں ہو جاتی ایک اس طرف ایک اس طرف اس لیے حضرت خالی بڑی لگا کر حضرت ابو عبیدہ کو اپنے پاس بلائے اور بلا کر اپنے ممبر پر بٹھائے اور بٹھا کر اپنا اماما حضرت ابو عبیدہ کے سر کے اوپر رکھ دیا اور یوں کہا کہ اب ہمارے پورے لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ حضرت ابو بیٹا اور میں انتہائی فوجی رنگوں کی حضرت ابو عبیدہ نے یوں کہا کہ تمہارے جیسا تجربہ مجھے تو ہے نہیں تو حضرت خالد نے کہا کہ میں اپنا پورا تجربہ تمہیں بتا کر ہوں لیکن بات تمہاری کی بول کہ امیر المومنین کا حکم ہے میرے محترم دوستو یہ کوئی ذاتی عداوت نہیں اب سب طریقے نہیں بلکہ روحانیت کے اعتبار سے ترقی ہوتی رہے ہمارے ساتھ عمر کے یہ جملے ملتے ہیں کہ یہ کوئی ذاتی عدالت اور نہیں ہے لیکن میں مچھلی کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کہیں ان کی نگاہ حضرت خارج پر نہ چلی جائے بلکہ اللہ پر رہے حضرت خطرت کے ہٹنے کے بعد یہ جو کام ہوتا رہے گا نگاہ حضرت سے ہٹ کر اللہ پر جائے اس کی بھی بہت زیادہ صاحب کرام اس پر فکر کیا کرتے اور پانچ باتوں کو لے کر وہ لوگ چلتے تھے مانیات کی لائف عبادات کی لائف معاشرت پر معاملات معاشرت پر معاملات کے اندر دو باتیں ایک تو عدل اور انصاف ایک احسان اور اخلاق ہمدردی ہر ایک اور عدل اور انصاف ہر ایک کے ساتھ مسلمان ہو تو غیر مسلم ہو تو عدل اور انصاف ہر ایک کے ساتھ کیا جائے گا اور ہمدردی ہر ایک کے ساتھ کی جائے گی کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبا ہے ہمدردی والا کام کرنا چاہیے اس لیے تو یہ چوتھی بات معاشرت اور معاملات کے اندر احداف کی ہو اور عدل اور انصاف کی میں نے کہا پہلے جو تین نمبر ہے اس کے ذریعے پر سے تعلق ہوگا اور اس کے بعد مخصوصات سے تعلق صحیح کرنے کے لیے معاشرت اور معاملات کے اندر عدل اور انصاف کی ہو اور اسی طرح احسان و اخلاق بھی ہو لیکن اکرام جو ہوگا وہ صرف مسلمان کا ہوگا اس لیے کہ اللہ مسلمان کا اکرام کرتا ہے وہ یہ کہ صرف کلمی کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا اگر صرف طلبہ دے کر بھی کوئی پہنچا تو چاہے عدل والا معاملہ اگر اللہ پاک کرے بدل والا معاملہ تو اسے جہنم کے اندر صاف کر کے جنت میں داخل کرے اور فضل والا معاملہ اگر اللہ کرے تو جہنم میں داخل کیے بغیر اسے جنت کے اندر داخل کرے کلبے والے کو تو جنت میں داخل کرنا اللہ نے طے کر دیا جب کلبے والے کا اللہ نے اتنا اکرام کیا اور کریم سرسل میں حضرت الدا نے اکرام کیا کہ تمہاری جان تمہارا مال اور تمہاری آبرو تمہارے اوپر ایسی قابل احترام ہے ایسی قابل احترام ہے جیسے مکہ مکرمہ کا شہر اور حج کا زمانہ اور حج کا مہینہ اور حج کا دن یہ احترام حضرت نظامی سلمان کی جان مال اور آبری کا رسول پاک پر قدم نے کیا اور سدھی طور پر جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو وسیعت فرمائی اس کے اندر یہ فرمایا کہ اے اے عمر اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے خون سے محفوظ رکھنا اور اپنے پیٹ کو لوگوں کے مال سے محفوظ رکھنا اور اپنی زبان کو لوگوں کی آبرو سے محفوظ رکھنا میرے محترم دوستوں بزرگوں اس کلمے کا احترام ہمیں کرنا ہوگا چاہے وہ قوم کا ہو خاندان کا ہو چاہے وہ زبان کا ہو چاہے وہ اسکول کا ہو لیکن جس سے طلبہ بڑا اس کا ہمیں اکرام کرنا ہوگا اس سے قدر کرنی ہوگی اور اس سے قدر کر کے چاہے وہ کتنا ہی بڑا ذمہ دار کرنا ہے اس کے قدرے کا ہمیں اکرام کرنا ہے ذمہ دار مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے پاخانے میں دس پٹ بچہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے پاخانے سے نفرت کرتی ہے اسی طرح چلنے والے سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اور بینک کے اندر جو نامناسب بات ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے پاخانے کو ماں صاف کرتی ہے گرم پانی لا کر بچے کو تکلیف دو گرم پانی لا کر بچے کے پاخانے کو صاف کرتی ہے جب بالکل صاف ہو جائے تو بچے کو سیدھے سے لگے تو بچے سے محبت اور پاخانے سے نفرت اس لیے کلبے والے سے محبت ہو چاہے وہ جو ان کے خاندان کا جو ان کی قوم کا جو ان سے علاقے کا ہو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اگر یہ کلبے والوں کے اندر یہ پانچ باتیں آ گئیں اور اس کو لے کر یہ کلبے والے پوری دنیا کے اندر مکانی کام کے اندر بھی اور بیرون کی نقل و حرکت کے اندر بھی پھیل گئے تو میری بات کو یاد رکھنا جتنے بغیر کرنے والے اور بغیر ایمان والے ہیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ جھوٹ پر جھوٹ ایمان کی طرف جا میرے محترم دوستوں اللہ پاک سے اور انتظامات کیے اس میں ایک انتظام یہ بھی ایک انتظام یہ بھی کہ یہ کرنے والے اپنے لیے پانچ باتوں کی آپ کو پیدا کرنے کے لیے یہ ساری تصویریں حضرت خالد کے بارے میں جو بات کہی وہ بھی اسی بنا اس بات کے پیدا کرنے کے لیے لیکن میرے محترم دوستوں جتنا ہمارا کام ہو رہا ہے اللہ کے و کرم سے اس کے اثرات کی عالم کے اندر ظاہر ہو رہے اور اللہ کے فضل سے ہو رہے ہم لوگ کام کی رکھنے والے کیسے ہیں وہ تو ہم نے سے ہر ایک جانتا ہے لیکن پورے عالم کے اندر اس کے اثرات ہو رہے ہر طرح سے روزانہ سات اور آتا رہے ہمارے کام کرنے والوں کو اللہ خود ترقی سے نوازے حضرت اگر کسی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پر جماعت کو بھیجیں ہم فلاں جگہ پر بھیجیں ہم نے اتنی جماعتیں فلاں فلاں جگہ کے لیے بنائیے بھیجے صوبہ سے خط آیا پانچ دن کے لیے کوئی جماعت کیسی کسی جگہ کی پانی تفریح تفصیل نکلنے والا وہاں کوئی تین ہزار آدمی بچے پڑھ ہوئے لڑکے میں کچھ کم اتنے کیا بچے بچے لکھے اردو میں خردیں حضرت دام میں تڑکا چوری سے انہوں نے لکھا کہ فرانس ہے عمارات کی جماعتیں زیادہ اچھی چلی تو ہم سا خط دی عمارات خرچ دے کے لوگ کی شرطوں والی جماعت بنا دے دی آج ہم لوگوں نے دے صوبہ سے خط آئے تھی فرانس والوں کے دو خط سچ بھارت والوں کا ایک خط پاؤں پہنچ ہے چار کام بھی چالو کر اللہ کا اتنا بڑا فضل اور سہدان ہے جس ڈاکٹر کی ڈاکٹر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہی باوجود ہے کہ ہمارے اندر وہ پانچ باتیں جو میں نے بتائیں ہم خود دیکھ رہے ہیں ہمارے انسان میں کتنی طاقت ہے خود دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بادات کیسی ہے نبے فیصد مسلمان بغیر نماز سے ہے آج اور بہت سے مسلمان بھی آج اور سکاط کا معاملہ باوجود اللہ نے بتا دیا کہ سکاط کا ادا نہ کرنے والا وہ سکاط کا مال تپا کر داغا جائے گا اور سانپ پل کر بچے گا اور سکاط کا مال دنیا میں جس نے مال کے ساتھ سل جاتا ہے تو مباؤ بناتا ہے حج کا نہ کرنے والا فرماتے یہودی بن کر مرے چاہے وہ سرانی بن کر مرے کتنے کروڑوں کی تعداد سے ہوں گے کہ جن پر حج فرض نہیں کرتے جتنا کام ہمارا چالو ہے پورے عالم کو سامنے رکھ کر باقی بہت ہے لیکن باوجود ہماری سب کی کمزوری کے باوجود ہماری معاشرت ہمارے معاملات جیسا ہم بیانوں کے اندر کہتے ہیں ایسا کام کرنے والوں کے اندر جھوٹ میں آئے ہوں پورے طریقے پر سو فیصد کو نہیں پایا جاتا بہت کمزوریاں ہیں اللہ معاف کرے لیکن فضل اللہ کا دیکھو کرم اللہ کا دیکھو کہ آدم کے اوپر کے بن گئے ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں بن گئی تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین